حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کو گیا تو میں نے ایک شخص نوکر رکھ لیا پھر میرا نوکر کسی آدمی سے لڑ پڑا اس آدمی نے اسے کاٹ کھایا حتیٰ کہ اس کا سامنے والا دان گر گیا وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائے کا قرار دیا یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو بہتر